جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے